اٹل بہاری واجپئی وہاں کا مدرسہ بند نہیں کر سکا ہے لال کرشن اڈوانی بند نہیں کر سکا ہے اور کسے بند کرو گے جہاں یہ فقیر بیٹھ جاتے ہیں وہاں مدرسہ کھل جایا کرتا ہے کہاں کہاں بند کرو گے ہماری چلتی گاڑیوں میں مدرسے چلتے ہیں الحمدللہ جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں وہاں مدرسہ چلتا ہے جب گھر میں بیٹھتے ہیں وہاں مدرسہ چلتا ہے جب رستے میں چلتے ہیں وہاں مدرسہ چلتا ہے جیل میں عجیب منظر ہوا کرتا تھا ساتھی کہتے تھے ہمیں فلاں کتاب بھی پڑھنی ہے فلاں کتاب بھی پڑھنی ہے میں کہتا تھا سارا ٹائم تو ختم ہو گیا جیل میں کوئی ٹائم نہیں مل رہا مزید کتاب پڑھانے کا چلو اثر کے بعد جب جیل کے وارڈ میں چکر لگاتے ہیں میں آگے چلتا رہوں گا تم کتاب لے کے پیچھے چلتے رہنا مدرسہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ نبی کی حدیثیں پڑھتے جائیں گے امام ابو حنیفہ کی فقہ پڑھتے جائیں گے اور وہ لوگوں جنہیں رب کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے وہ قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے کوئی زنجیروں میں باندھے کوئی ان پہ کوڑے برسائے کوئی انہیں مارے کوئی انہیں پیٹے وہ نہیں چھوڑ سکتے میں تمہیں بتاتا ہوں جموں کے ایک سری نگر کے ایک عقوبت خانے میں جہاں ساتھیوں کو جب مارا جاتا تھا ہاتھ جبر روٹی کی طرح موٹے ہو جاتے تھے ٹانگوں پہ لوہے کی ضربے لگتی تھی تو ٹانگوں کا رنگ دھنی ہوئی کلیجی کی طرح ہو جاتا تھا ان کے چہروں کو داغا جاتا تھا کو نوچا جاتا تھا رات کو جب وہ اپنے زخم لے کر اپنے سیلوں میں پڑے ہوتے تھے اس وقت بھی ان کی فرمائش ہوتی تھی کہ کسی رکوع کا ترجمہ کر کے سنا دو